جہاں بھائی کا سوال ہے حضرت مفتی صاحب بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جو قیامت تک ہوگی لکھ دی گئی ہے تو اس بات لکھ دی گئی ہے تو اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ شب برات کو پورے سال کے معاملات لکھے جاتے ہیں اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر ہاں جی ماشاء اللہ فور بھی ہمارے امیر الدین بھائی کی طرح ماشاء اللہ سوال بڑے علمی کرتے ہیں اور کاشیانہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے جن کے پاس سوال ہیں ان کے پاس مائک نہیں ہے اور جن کے پاس مائک ان کے پاس سوال نہیں ہے قاسم تقدیر تیری سیم نرالی دستار انہیں ملی جو سر رکھتے نہیں تو ماشاءاللہ یہ سوال بڑے علمی کرتے ہیں لیکن مائک نہیں رکھتے بہت تو اب بھائی اس کا جواب ملا علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے کہ وہ جو پہلے لکھا وہ ساری عمر کا لکھا ہے اب اس میں ہر سال میں کیا ہونا ہے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کی عمر ہے پانچ سال تو پچاس سال کا لکھا پہلے اس بعد ہر سال میں کیا کیا ہونا ہے اس کی تفصیل پر ہر سال میں لکھی جاتی ہے جیسے پورے سال کا یعنی حکومت بجٹ دیتی ہے تو اس کے بعد پھر ہر مہینے کا علیحدہ علیحدہ بھی اس میں سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کا اتنا خرچہ ہوگا اس مہینے کا اتنا یہ بلا مثال و تمسیل بجٹ جو ہے وہ سال کے ایک دن میں پیش کر دیا جاتا ہے اب مہینوں کی تقسیم جو ہے وہ اس کے بعد مہینہ وائز تقسیم کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے تقدیر تو لکھ دی گئی یہ سب کچھ پہلے لکھا گیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ ہر سال کے اس رات میں دوبارہ کہ اس سال کی ساری پچاس سال میں ساٹھ سال میں سے اس سال میں کیا کچھ ہوگا وہ علیحدہ کر کے لکھا جاتا ہے تو اس لیے علماء نے اس میں یہی تطبیق دی ہے کہ جو سال میں پورے سالوں میں سے ہر سال کا علیحدہ علیحدہ اس کا ڈیٹ وائز اور دن وائز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ لگاتا ہے تو آگے جی منیر بھائی یہ ہمارے دوسرے بن مائک بھائی کا سوال